اور ہم نے ابر کو تمہارا سابان کیا اور تم پر من اور سلو اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپن ہی جانوہے کو بگاڑ کرتے تھے اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ